حضرت رافی بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا سینگی لگانے والے کی کمائی ناپسندیدہ ہے کتے کی قیمت خبیص ہے اور بدکار عورت کی خرچی خبیص ہے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار چار سو اکیس